سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے کوئی اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار میں لکڑی کاٹنے سے منع نہ کرے کیونکہ یہ مروت کے خلاف ہے اور اپنا کوئی نقصان نہیں بلکہ اگر ہمسایا بلکہ اگر ہمسایا ادھر چھٹ ڈالے تو یہ دیوار کی حفاظت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے لوگوں سے میں دیکھتا ہوں تم اس حدیث سے دل چراتے ہو قسم اللہ کی میں اس کو بیان کروں گا تم لوگوں میں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تیس